رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کر میں تجھے جواب دوں گا یعنی میں کہا اے محمد میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنے لگا ہوں اور میں سخت الفاظ میں پوچھوں گا تو آپ ناراضی محسوس نہ فرمائیے گا آپ نے فرمایا جو دل چاہے پوچھ اس نے کہا میں آپ سے آپ کے اور پہلے تمام لوگوں کے رب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا ہے

آپ کو سال میں سے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے فرمایا اللہ کی قسم ہاں اس نے کہا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالدار لوگوں سے زکاط لے کر ہمارے غریب لوگوں میں بانٹ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں اس آدمی نے کہا میں ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں اور میں اپنی قوم کی طرف سے قاصی و نمائندہ ہوں میرا نام زمام بن صاحبہ ہے اور میں قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں یعقوب بن ابراہیم نے عیسا بن حماد کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چورانوے